بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی نے یہ سوالات بھیجے ہیں اگر کسی لڑکی کے والدین بوڑھے ہوں اور اس لڑکی کے سلسلے میں رشتہ آتا ہے لڑکا بظاہر نماز روزے کا پابند ہے اسے جمہوریت کے کفر کا واضح علم نہیں تھا البتہ وہ اس نظام کو غلط ہی سمجھتا ہے پر کفر نہیں سمجھتا اسے سمجھانے کے بعد وہ اب اس نظام سے توبہ کر چکا اور آئندہ ووٹ نہ دینے کا ارادہ بھی کیا جہاد کے حوالے سے اس کا ماننا ہے کہ جہاد وہ میدان میں کرنے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی فیملی کی مجبوریاں ہیں مگر فائننشلی جہاد کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ جہاد اور مجاہدین کے لیے پیسے جمع کر کے اور دوسرے طریقوں سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے کیا ایسے شخص سے شادی کی جا سکتی ہے کیا اس کا رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے یہ نکاح اگر ہو جائے تو جائز اور حلال ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس لڑکی کو ہجرت کرنی چاہیے یا یہیں رہنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ الحمد للہ وسلط وسلم علی رسول اللہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ جبکہ آپ اسے سمجھا بھی چکے ہیں اور وہ اس نظام سے توبہ کر کے آئندہ ووٹ نہ دینے کا ارادہ بھی کر چکا ہے انشاءاللہ شاء آہستہ آہستہ جمہوریت کے کفر کو بھی سمجھ جائے گا دوسری بات یہاں پر یہ پوچھی گئی ہے کہ وہ مالی تعاون جہاد کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہے جانی اور جہاد بن نفس فی الحال نہیں کر سکتا اپنی فیملی کی اور خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے تو جہاد بن نفس یعنی جانی جہاد جس طرح جہاد کی ایک قسم ہے اسی طرح مالی جہاد بھی جہاد کی ہی ایک قسم ہے انسان کو جہاد میں بہر حال مصروف رہنا چاہیے چاہے وہ زبانی جہاد ہو مالی جہاد ہو جانی جہاد ہو ہاں اس بات کا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ جانی جہاد بہر حال دوسرے تمام قسموں سے افضل ہے تیسری بات یہاں پر یہ پوچھی گئی ہے کیا اس لڑکی کو ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں عارض یہ ہے کہ ہجرت کے اپنے مسائل ہیں ہجرت کے سلسلے میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے حقوق خمسہ یعنی پانچ حقوق میں سے کوئی ایک حق محفوظ نہ ہو یا پانچوں کے پانچوں اگر محفوظ نہ ہو پھر تو بات بالکل واضح ہے کھلی ہوئی بات ہے لیکن اگر ان پانچوں حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی اگر خراب ہو رہا ہو اور اس میں نقصان آ رہا ہو تو ہجرت کرنی فرض ہے وہ پانچ حقوق کیا ہیں ہر مسلمان کے حقوق ہیں نمبر ایک نظریہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں نمبر دو عزت و ناموس عفت و عصمت نمبر تین جان نمبر چار مال نمبر پانچ عقل عقل کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اس وقت عقل کو خراب کرنے کے دو طریقے ہیں ایک نشے کے ذریعے عقل کو خراب کیا جاتا ہے اور دوسرے اس میڈیا کے ذریعے غلط غلط افکار اور نظریات کے ذریعے عقل کو خراب کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں ان پانچوں حقوق میں سے اگر کوئی ایک حق بھی مسلمان کا پامال ہو رہا ہو تو مسلمان کو ہجرت کر لینی چاہیے رہی بات والدین کے ضعف اور ان کے بوڑھے ہونے کی اگر والدین کا اس بیٹی کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے تو فی الحال میرے خیال میں وہیں پر رہ کر اپنے والدین کی خدمت میں مصروف رہ کر اپنے دین و عقیدے اور نظریات کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد اور مجاہدین کی خدمت میں مصروف رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو باقی مسائل ہیں وہ ایسے علماء سے دریافت کیے جائیں جو کہ آپ کے حقیقی اور زمینی حقائق سے باخبر ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر حق پر ثابت قدم رکھے اور دین کی خدمت میں مصروف رکھے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین